اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سن لیا اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہلائیں یہ قرآن اور کچھ نہیں صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں